گفتگو کے آداب ہمیشہ سچ بولیے سچ بولنے میں کبھی جھجک نہ محسوس کیجئے چاہے کیسا ہی عظیم نقصان ہو ضرورت کے وقت بات کیجئے اور جب بھی بات کیجئے کام کی بات کیجئے ہر وقت بولنا اور بے ضرورت باتیں کرنا وقار اور سنجیدگی کے خلاف ہے اور خدا کے یہاں ہر بات کا جواب دینا ہے آدمی جو بات بھی منہ سے نکالتا ہے خدا کا فرشتہ اسے فوراً نوٹ کر لیتا ہے ما من قول الا لدیہ رقیب کوئی بات اس کی زبان پر آتی ہے کہ ایک نگران اس کو محفوظ کرنے کے لیے مستعد رہتا ہے جب بات کیجیے نرمی کے ساتھ کیجیے مسکراتے ہوئے میٹھے لہجے میں کیجیے ہمیشہ درمیانی آواز میں بولیے نہ اتنا آہستہ بولیے کہ مخاطب سن ہی نہ سکے اور نہ اتنا چیخ کر بولیے کہ مخاطب پر رواب جمانے کا خطرہ ہونے لگے قرآن شریف میں ہے سب سے زیادہ کری اور ناگوار آواز گدھے کی آواز ہے کبھی کسی بری بات سے زبان گندی نہ کیجیے دوسروں کی برائی نہ کیجیے چغلی نہ کھائیے شکایتیں نہ کیجیے دوسروں کی نخلیں نہ اتاریے جھوٹا وعدہ نہ کیجیے کسی کی ہنسی نہ اڑائیے اپنی بڑائی نہ جتائیے اپنی تعریف نہ کیجیے کٹ حجتی نہ کیجیے منہ دیکھی بات بھی نہ کیجیے فکرے نہ کسیے کسی پر طنز نہ کیجیے کسی کو ذلت کے نام سے نہ پکاریے بات بات پر قسم نہ کھائیے ہمیشہ انصاف کی بات کہیے چاہے اس میں اپنا یا اپنے کسی دوست اور رشتہ دار کا نقصان ہی کیوں نہ ہو وَإِذْ قُلْتُمْ فَعَدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا لوکانہ اور جب زمان سے کچھ کہو تو انصاف کی بات کہو چاہے وہ تمہارا رشتہ دار ہی ہو نرمی معقولیت اور دلجوئی کی بات کیجئے کھری بے لوچ اور تکلیف دہ سخت بات نہ کہیے عورتوں کو اگر کبھی مردوں سے بولنے کا اتفاق ہو تو صاف سیدھے اور کھرے لہجے میں بات کرنی چاہیے لہجے میں کوئی نزاکت اور گھلاوٹ نہ پیدا کریں کہ سننے والا کوئی برا خیال دل میں لائے جاہل باتوں میں الجھنا چاہیں تو مناسب انداز میں سلام کر کے وہاں سے رخصت ہو جائیے فضول باتیں کرنے والے اور بکواس میں مبتلا رہنے والے لوگ امت کے بدترین لوگ ہیں مخاطب کو بات اچھی طرح سمجھانے کے لیے یا کسی بات کی اہمیت کو جتانے کے لیے مخاطب کے ذہن و فکر کو سامنے رکھ کر مناسب انداز اختیار کیجیے اور اگر مخاطب نہ سمجھ سکے یا نہ سن سکے تو پھر اپنی بات دہرا دیجیے اور ذرا نہ کڑیے ہمیشہ مختصر اور مطلب کی بات کیجیے بلا وجہ گفتگو کو طول دینا نامناسب ہے کبھی کوئی دین کی بات سمجھانی ہو یا تقریر کے ذریعے دین کے کچھ احکام اور مسائل ذہن نشین کرانے ہوں تو نہایت سادہ انداز میں سوز کے ساتھ اپنی بات کی وضاحت کیجیے تقریر کے ذریعے شہرت چاہنا اپنی چرب زبانی سے لوگوں کو مروب کرنا لوگوں کو اپنا گرویدا بنانا فخر و غرور کرنا یا محض دل لگی اور تفریح کے لیے تقریریں کرنا وہ بدترین عادت ہے جس سے دل سیاہ ہو جاتا ہے کبھی خوشامد اور چاپلوسی کی باتیں نہ کیجیے اپنی عزت کا ہمیشہ خیال رکھیے اور کبھی اپنے مرتبے سے گری ہوئی بات نہ کیجیے دو آدمی بات کر رہے ہوں تو اجازت لیے بغیر دقل نہ دیجیے اور نہ کبھی کسی کی بات کاٹ کر بولنے کی کوشش کیجیے بولنا ضروری ہی ہو تو اجازت لے کر بولیے ٹھہر ٹھہر کر سلیقے اور وکھار کے ساتھ گفتگو کیجیے جلدی اور تیزی نہ کیجیے نہ ہر وقت ہنسی مذاق کیجیے اس سے آدمی کی وقت جاتی رہتی ہے کوئی کچھ پوچھے تو پہلے غور سے اس کا سوال سن لیجئے اور خوب سوچ کر جواب دیجئے بغیر سوچے سمجھے الٹ اپ جواب دینا بڑی نادانی ہے اور اگر کوئی دوسرے سے سوال کر رہا ہو تو خود بڑھ بڑھ کر جواب نہ دیجیے کوئی کچھ بتا رہا ہو تو پہلے یہ نہ کہیے کہ ہمیں معلوم ہے ہو سکتا ہے کہ اس کے بتانے سے کوئی نئی بات سمجھ میں آ جائے یا کسی خاص بات کا دل پر کوئی خاص اثر ہو جائے اس لیے کہ بات کے ساتھ ساتھ بات کرنے والے کا اخلاص اور نیکی بھی اثر کرتی ہے جس سے بھی بات کریں اس کی عمر مرتبے اور اس سے اپنے تعلق کا لحاظ رکھتے ہوئے بات کیجیے ماں باپ استاد اور دوسرے بڑوں سے دوستوں کی طرح گفتگو نہ کیجیے اسی طرح چھوٹوں سے گفتگو کریں تو اپنے مرتبے کا لحاظ رکھتے ہوئے شفقت اور بڑے پن کی گفتگو کیجیے گفتگو کرتے وقت کسی کی طرف اشارہ نہ کیجیے کہ دوسرے کو بدگمانی ہو اور خامقاہ اس کے دل میں شک بیٹھے دوسروں کی باتیں چھپ کر سننے سے پرہیز کیجیے دوسروں کی زیادہ سنیے اور خود کم سے کم بات کیجیے اور جو بات راس کی ہو وہ کسی سے بھی بیان نہ کیجیے اپنا راس دوسروں کو بتا کر اس سے حفاظت کی امید رکھنا سراسر نادانی ہے